مفید سبق دوسروں کے لیے استغفار کرنا اور دوسروں سے اپنے لیے استغفار کرانا اللہ تعالی میری آپ سب کی اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائے دوسروں کے لیے استغفار کرنا اور دوسروں سے اپنے لیے استغفار کرانا یہ بہت اہم اور فضیلت والا عمل ہے اور آج یہ عمل مسلمانوں میں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے آج قرآن عظیم الشان کو لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اس موضوع کی تمام آیات مبارکات سامنے آ جائیں دیکھیں کتنا بڑا تحفہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل کہ ایک مختصر سے مضمون میں قرآن پاک کے ایک پورے موضوع کا خلاصہ آ جائے چلیں پہلے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب آئیں اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اب اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات اب اخلاص کے ساتھ شریف پڑھتے ہیں تاکہ قبولیت ساتھ ہو جائے صل علی سیدنا محمد علیہ وصحبی وبارک وسلم تسلیم کثیر کثیر دوسروں کے لیے استغفار کے بارے میں دو طرح کی آیات اب سنیں قرآن پاک میں دوسروں کے لیے استغفار کی آیات دو طرح کی ہیں ایک وہ جن میں دوسروں کے لیے استغفار کی ترغیب ہے یعنی کوئی مسلمان اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگے اور دوسری وہ آیات جن میں بعض لوگوں کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت آئی ہے یعنی زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں